التوابون وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم و برادران عزیز اور قابل عزت لائق اکرام و احترام میری ماں اور بہنیں دعا فرمائیں کہ حق تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسی باتیں کہلوا دے جو ہم سب کے حق میں مفید اور کارگر ثابت ہوں اور کہی سنی باتوں پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق سے نوازے میرے بزرگوں اور دوستوں ماں اور بہنوں ہم سب اس وقت دنیا کے حالات سے بالکل واقف ہیں یہ دنیا کے حالات کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے بلکہ ہمیں یہ یقین کرنا ہوگا اور ماننا ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی نحوست کا نتیجہ ہے ہم مسلمان ہیں ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے قرآن اور حدیث کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز اتفاقی نہیں ہوتی بلکہ چاہے وہ خیر ہو یا شر سب اللہ رب العزت ہی کے فیصلے سے اور اللہ رب العزت ہی کے حکم سے وجود میں آتی ہے لہذا اس وقت جو دنیا کے حالات بنے ہوئے ہیں دنیا کے لوگ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت پریشان ہے ہم نے قرآن کریم سے پوچھا قرآن کریم کا مطالعہ جب کیا قرآن اور حدیث کو دیکھا اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا تو اس میں یہ جواب ملا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس لیذیقہم بعض الذی عملون کہ فساد ظاہر ہو گیا بگاڑ ظاہر ہو گیا فی البر فلبر خشکی اور سمندروں میں اور دریاؤں میں بما کسبت عید الناس لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ فرماتے اور ہم یہ بعد اعمال کا اس کو ذرا مزہ چکھا دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں توبہ کرنے والے بن جائیں متوجہ ہو جائے اللہ رب العزت کی طرف قرآن کریم میں دوسری جگہ فرما وما صابق مصیبتی فبیما کا سبق ادبی کم خیا کو کہ جو کچھ مصیبت اور حالات تمہیں پہنچتے ہیں یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے کرتوت کی وجہ سے اور یہ سب گناہوں کی وجہ سے سزا نہیں دیتے اللہ تعالیٰ بہت سے تو معاف کر دیتے بلکہ جن کو معاف کیا ہے وہ ان سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ زیادہ تر گناہوں کی پکڑ نہیں کرتے ورنہ ولو یا اللہ ظلم ما ترک من دابا اگر اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کی وجہ سے پکڑ کرنے پر آ جائے تو اس زمین پر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا ایک جاندار باقی نہیں رہ سکتا یہ حال ہے اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو تو معاف کر دیتے ہیں کچھ کچھ گناہوں کے اوپر اللہ پکڑ فرما لیتے ہیں ذرا سا اشارہ کر دیتے سزا دے دیتے ہیں اور اس میں بھی اللہ رب العزت کا مقصد یہی ہے کہ بندے اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے بن جائیں یہ کہنا کہ اس نے کیا اس نے کیا اس نے کیا اس نے کیا سبب کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن کرنے والی ذات اللہ کی ہے سب اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ثابت ہو گیا قرآن کریم کو دیکھنے سے قرآن کریم کی تعلیمات سے کہ اس وقت دنیا میں جو حالات کے بگاڑ ہیں یہ سب ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہمارے اعمال کی وجہ سے صاحب روح المعانی اللہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی نایات کی تفسیر میں یہ باتیں لکھی ہے کیا ہوگا قحط عام ہو جائے گا چیزوں کے دام مہنگے ہو جائیں گے بڑھ جائیں گے چیزیں مہنگی ہو جائے گی کمیاب ہوگی ڈوب کر مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی جل کر میں آگ لگ جائے گی آگے لگا کرے گی اسی طریقے سے صاحب روح المانی فرماتے ہیں کہ گناہوں کی نحوست سے عام وبا پھیل جائے گی عام وبا پھیل جائے گی دیکھ رہے اس وقت مفسرین نے جو لکھا ہے اس وقت آج اس وقت ہم محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے ایک عام وبا پوری دنیا کو اپنے قابو میں لے لیا ہے بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے آجز اور بے بس نظر آ رہے ہیں لہذا اس موقع پر اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا توبہ کرنا ہے باری تعالی سے پروردگار عالم کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے تو بتوہ اثار اللہ کم نصوحا کب ربکم کم یکفر عنکم سیئاتکم اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف سچی توبہ صدق دل سے توبہ کرو امید ہے یقین ہے کہ تمہارا رب اصا رب کم کا کب کم سیاحتی کم کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا بعد علماء نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ اصا رب کم کا کب کم سیاحتی کم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہاری برائیوں کو جھاڑ دے گا تمہاری مصیبتوں کو دور کر دے گا باری تعالیٰ توبہ کی برکت سے توبہ کی برکت سے جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ذیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسی کہ جس نے استغفار کی عادت ڈالی اللہ سے بخشش مانگی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی توبہ کی جال اللہ من کل مخرجا اللہ تعالی ہر تنگی سے اس کا راستہ نکال دیں گے آسانیاں پیدا فرما دیں گے وہ امین کل ہم فرجا اور ہر ایسا غم کہ جس میں آدمی اندر ہی اندر گھولتا رہتا ہے جس کو ٹینشن کہہ لیجئے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیں گے وہ رزق ہوں ان آئسولا یا تصب اور حق تبار کو تالا ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ انسان کو گمان بھی نہیں ہوگا یہ توبہ کی برکت ہے یہ استفار کی برکت ہے حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کل بنی آدم خطا کہ تمام بنی آدم تمام انسان خطا کار ہے کثیر الخطا ہے بہت زیادہ گناہ کرنے والے ہیں دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں جس سے کوئی غلطی نہ ہوتی ہو کچھ لوگ تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ گناہوں کے سائے ان پر بھی اثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حق تبار کو تعالیٰ سے تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبار کو تعالیٰ حفاظت فرما لیتے ہیں جیسا کہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے باب میں کہا ولقد همد به وهم بها لولا برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء اس آیت پاک سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ سلامت وسلام کے دل میں بھی ارادہ آیا ادھر زلیخا نے بھی ارادہ کیا لیکن حق تبارک کو تعالیٰ نے ان گناہوں کے خیالات کو حضرت یوسف علیہ السلام کو دلائل کو دکھلا کر نکال دیا حفاظت فرما لی تو ہر انسان کا حال یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر گناہ کے بادل منڈلایا کرتے ہیں لیکن حق تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کتنے لوگوں کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے جس سے وہ گناہوں سے بچ جاتے ان کا دل اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا لگا ہوا رہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور جمال کو دیکھتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اللہ کے انعامات اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے محفوظ رہ جاتے ہیں تو کل بنی آدم خطاون وہ خیر التوابون توابون اور بہترین گنہگار اچھے گنہگار گار وہ ہیں جو زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے والے کثیر التوبہ ہے خوب توبہ کرنے والے ہیں یا یوں ترجمہ کر لیجئے کہ وہ خیر الخطائین توابون کہ گناہوں سے تو خوب توبہ کرنے والے لوگ یہ سب سے بہتر ہے بہرحال اللہ کبار کو تعالیٰ انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے اسی طریقے سے معافی معافی مانگنے کے لیے طرح طریقے سے بلا رہے تاکہ انسان گناہوں سے بچ جائے اللہ رب العزت سے معافی مانگے بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے چاہے کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے گناہوں کا امبار اور ڈھیر آسمانوں تک پہنچ جائے بلکہ اتنا ہی دوسرا ڈھیر لگ جائے تب بھی اللہ رب العزت کی ذات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے جانے میں دیر لگ سکتی ہے اللہ رب العزت کے راضی ہونے میں دیر نہیں لگتی رحمت حق بہانہ نہیں جو اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی کوئی بہانہ چاہیے کوئی بہانہ مل جائے تبارک تبار کو بندے کو معاف کر دیتے بہانے بہانوں پر اس کی طرف سے معافی کے فیصلے ہوتے ہیں باری تالا کی طرف سے باری تالا کی طرف سے معافی کے فیصلے ہوتے بہانے بہانوں کے اوپر اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ توبہ کی عادت ڈالے استغفار کی عادت ڈالے کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں وہ بڑے بخشنے والے بڑے رحم کرنے والے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ ایک اللہ کے ولی نے ایک بزرگ نے اللہ رب العزت سے درخواست کی اللہ کی طرف توجہ لگا کر بیٹھے دھیان لگا کر بیٹھے مراقبے میں بیٹھے اللہ رب العزت سے تعلق اور دل جڑ گیا ہے کہ یا اللہ میں تیرے سب سے گار بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں جس سے تو بہت زیادہ ناراض ہو مجھے بتا تو صحیح وہ کون اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ جا کر دیکھو ایک بندہ بیٹھا ہے میں بہت ناراض ہوں یہ گئے وہاں پر جا کر دیکھا تو شراب کباب شباب سب چیزوں میں پڑے ہوئے بہت افسوس ہوا توبہ کی خود نے اور چلے آئے کچھ عرصہ گزر گیا اس عرصے کے بعد پھر کہا کہ یا اللہ اس وقت میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ تو کس سے ناراض ہے بہت بڑا گنہگار کون ہے تو اس وقت آپ نے پتا بتلایا تھا اے اللہ میں آج اس کو دیکھنا چاہتا ہوں جس سے تو بہت زیادہ راضی جس کو تو نے معاف کر دیا ہو تو بہت زیادہ خوش ہو اس سے جواب آیا کہ جاؤ فلاں جا جگہ جا کر دیکھو فلاں جگہ جا کر دیکھو بندہ بیٹھا ہوا ہے میں اس سے راضی ہوں میں اس سے بہت خوش ہوں جا کر جو دیکھا تو حیران کہ وہی بندہ جس کو چند سالوں پہلے ایک عرصہ پہلے دیکھا تھا کہ جو بہت زیادہ گنہگار کی شکل میں کہا تھا کہ دکھلا دو تو دکھلایا تھا تو وہی بندہ آج بھی نظر آ رہا ہے یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے میں نے پوچھا تھا کہ گنہگار تو آپ نے اسی کو بتلایا جب یہ پوچھا کہ نیکوکار جس سے آپ بہت خوش ہیں تو تب بھی اسی کا پتہ بتلایا جواب آیا اللہ رب العزت کی طرف سے حقیقت تو یہی ہے کہ میں اس سے بہت زیادہ ناراض تھا یہ بہت گنہ گار تھا بہت گناہ کرتا تھا ایک مرتبہ اس کا اس کی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا بیوی نے اس کو تانے دینا شروع کیے کہ تو نالائک ہے تو گار ہے تو یہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے تو نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے سب سنتا رہا سنتا رہا کا بالکل بی بی سچ ہے بی سچ بات ہے یہ بھی گنا کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا میں نے میں بہت بڑا گنہ گار ہوں لیکن سن میرا اللہ غفور الرحیم ہے بہت زیادہ بخشنے والا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا اس نے مجھے اتنے سچے دل سے غفور الرحیم کہا کہ اب مجھے عذاب دیتے ہوئے شرم آئی میں نے اسی جملے پر اس کو معاف کر دیا اسی جملے پر میں نے اس کو بخش دیا ہے کہ وہ مجھے غفور اور رحیم کہے اور پھر میں اس کو عذاب دوں جب اس نے سچے دل سے مجھے مانا تو میں نے اس کو معاف کر دیا یہ حال ہے پروردگار عالم کا وہ بخشنے پر آتے ہیں ایک جملے پر معاف کر دیتے ہیں اللہ رب العزت اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بندے کو گنا پر جری نہیں ہونا چاہیے آزاد نہیں ہونا چاہیے ہاں لیکن اگر گنا ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے گنا پر جری نہیں ہونا چاہیے اور اگر ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے اس پر ایک واقعہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی پہلے کے زمانے کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص جس نے ننانوے آدمیوں کو قتل کر دیا تھا ننانوے آدمیوں کا قاتل نائنٹی نائن اس کو احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط حرکت کی ہے مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے مجھے توبہ کرنی چاہیے لہذا وہ عیسائی اپنے راہب کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں ہے میری معافی کا کوئی راستہ اس راہب اور عالم نے کہا شرم نہیں آتی ننانوے آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد اب توبہ کا راستہ ڈھونڈنے نکلا تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے توبہ کا نکل یہاں سے اس نے بھی سوچا کہ جب ننانوے کو قتل کیے ہیں تو اب ایک کرنے میں اور کیا لگتا ہے کر کے اس نے سو مکمل ہی کر لیے پوری سینچری مکمل کر لی سو آدمیوں کو قتل کر دیا لیکن پھر اس کو احساس ہوا کہ نہیں کوئی نہ کوئی تو راستہ اور کوئی نہ کوئی سبیل تو ہوگی میرے لیے بہرحال پھر وہ ایک عالم کے پاس گیا اور جا کر کہا پورا واقعہ سنا دیا کہ ایسا ایسا ہوا اس نے کہا جس زمین پر تو رہتا ہے جس شہر میں تو رہتا ہے جس علاقے میں تو رہتا ہے یہ علاقہ مناسب نے تو جلدی سے یہاں سے نکل جا اور جاؤ فلاں جگہ پر جاؤ وہاں پر کچھ اللہ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو عبادت میں مشغول ہے جو اللہ اللہ کر رہے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے تو ان کے پاس جا تیرے لیے کوئی راستہ نکل آئے گا یہ سچی نیت کر کے معافی مانگنے کی نیت سے یہ نکلا راستے میں پہنچا کہ ملک الموت آ گئے اور اس کی روح قبض کر لی اب اس کو لینے کے لیے اس کی روح کو لینے کے لیے جنت سے بھی فرشتے آ گئے جہنم سے بھی آ گئے ایک کا کہنا یہ تھا کہ یہ نیت کر کے نکلا تھا معافی مانگنے کے لیے اگرچہ یہ توبہ نہ کر سکا لیکن توبہ کے لیے نکلا تھا ہم لے جائیں گے جہنم والے کہنے لگے اس کا کیا ٹھکانا ننانوے کو قتل کرنے کے بعد سوے کے پاس معافی کا راستہ معلوم کرنے گیا تھا اس کو بھی قتل کر دیا اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا ان لوگوں کے پاس دونوں نے واقعہ سنا کہ ایسا ہے اس نے کہا کہ کام کرو فیصلہ آسان ہے زمین ناپ لو کیا یہ جدھر معافی مانگنے علماء کے پاس جا رہا ہے یہ زیادہ وہ راستے کی طرف چل چکا تھا آگے بڑھ گیا تھا یہ اگر آگے بڑھ گیا ہو وہ علماء کی زمین اور علماء کے شہر کے یہ قریب ہو تو پھر تو جنت والے لے جاوے اور اگر یہ راستہ کم چلا ہے ابھی اس کی خود کی بستی جو ہے اس سے یہ قریب ہے زیادہ چلا نہیں ہے تو پھر تو جہنم والے لے جاوے ناپو دونوں اب جو ناپی گئی زمین ایک بالش ایک بالش یہ زیادہ نکلا ادھر کی طرف جہاں جانا تھا حالانکہ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہے کہ وہ نہ آب صدری ہی تھا تو یہ ادھر کی طرف جہنم والے ہی لے جاتے لیکن جس وقت روح قبض ہو رہی تھی یہ سینے کے بل ایک بالش زیادہ گھسیٹا گیا ادھر سکر جس وقت اس کی روح نکل رہی تھی ایک بالش زیادہ ادھر کی طرف چلا گیا یا تو یہ بھی کہا جاتا ہے حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالی نے زمین کو حکم دے دیا جدھر کی طرف جانا تھا اس کو سکڑنے کے لیے کہہ دیا کہ کم رہ جائے بس راستہ اور ادھر والی زمین کو طویل ہونے کا حکم دے دیا یہ اللہ رب العزت کا معاملہ گویا اللہ کو شرم آ رہی کہ ایک بندہ معافی مانگنے کے لیے آئے اور اس کو عذاب دیا جائے بہرحال فیصلہ یہی ہوا کہ جنت والے اس کو لے جائے یہ ہے اللہ کی رحمت بہانا تلاش کرتی ہے صرف توبہ کے ارادے سے نکلا اور حق تبار کو تعالیٰ نے معاف کر دیا اگر بندہ معافی کے لیے ہاتھ اٹھا لے تو پھر حق تبار کو تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے بلکہ اس کو ضرور معاف کر دیتے قرآن کریم کی ایک دو نہیں بیسوں آیات اس کے اوپر دال ہے کہ آدمی توبہ کرے حق تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں فمن تاب من بعد ظلم من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے اللہ تب اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے نیکیوں پر اپنے آپ کو ڈال دے دیتا ہے اللہ رب العزت اس کی توبہ کو بہت زیادہ قبول کر لیتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قرآن کریم کی آیت پاک بھی بتلا رہی ہے کہ جس نے گناہ کیے خوب کھلم کھلے گناہ کیے فاحشتن لوگوں پر ظلم کیا یا گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا پھر اللہ کا ذکر کر لیا اللہ کو یاد کر لیا فرولی دونوں توبہ کرنے کے ساتھ معافی بھی مانگی استفار بھی کیا اللہ رب العزت سے پھر دونوں اللہ کون ہے اللہ کے سوا معاف کرنے والا کون ہے اللہ رب العزت کے علاوہ اس کی معافی کو قبول کرنے والا کون ہے اس کی معافی کو قبول کرنے والا اللہ رب العزت ہی ہے اللہ رب العزت بندے کو مایوس نہیں کرتے وہ وہی قبل بتانا عبادی ویا ویاف و آگ وہ اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں بہت زیادہ قبول کرتے ہیں ویا فوان سیاح اور چھوٹے چھوٹے گناہ تو اللہ ویسے ہی اس کے معاف کر دیتے ہیں کیسے رحیم ہے کیسے رحمان ہے پروردگار عالم کیا بندے کو تانا بھی نہیں دیا جاتا کہ بے شرم اتنے گنا کر کے پھر معافی مانگنے کے لیے آیا ہے ارے سو مرتبہ توبہ کی پھر توبہ ٹوٹ گئی پھر ایک مرتبہ آزما لے پھر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا لے وہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے وہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا شرط یہ ہے کہ آنکھوں سے دو آنسو کے کپڑے نکل جائے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مکھی کے سر کے برابر مکھی کے ماتھے کے برابر آنسو کے قطرے نکل آئے اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے بلکہ حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ آنسو کے اثرات چہرے پر جہاں تک جائیں گے اللہ اس پورے چہرے کے اوپر جہاں جہاں وہ آنسو کے اثرات جائیں گے گن اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے اس لیے ہمارے اکابرین اور بزرگان بزرگان دین نے یہ بات بتلائی کہ دعا مانگنے کے بعد توبہ کرنے کے بعد جب آنسو نکلے ہوں اپنے چہرے پر ہاتھ پھرا لیا کرو مل لیا کرو پورے چہرے پر کہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی حضرت تھانوی علیہ الرحمہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ چہرے پر آگ حرام ہوگی پورے بدن کے اوپر تو لگے گی نا کیونکہ آنسو کا اثر تو چہرے تک آیا ہے حضرت نے ایک واقعہ سنایا اور بڑا عجیب واقعہ سنایا حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ ان کے زمانے کا انہی کا ایک واقعہ ہے کہ پڑوس کے کسی علاقے کا راجا اور بادشاہ کا انتقال ہو گیا وہ غیر مسلم تھا اس کے انتقال کے بعد راجا اور بادشاہ کا بھائی چاہتا تھا کہ وہ حکومت پر قبضہ کر لے اور رعایا اور پبلک یہ چاہتی تھی کہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ بنے اب لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ چلو حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس ان سے جا کر کہیں وہ تجھے طریقہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے تو حکومت کرے راستے میں جاتے جاتے سب جتنے وہ ذرا ہے وہ سکھانے لگے کہ دیکھو عالمگیر بادشاہ جب تم سے یہ سوال کرے تو یہ جواب دینا یہ سوال کرے تو یہ جواب دینا سب سکھلاتے رہے آخرکار اس نے یہ کہا کہ تم لوگوں نے جو سوالات سکھائے اس کے علاوہ اگر کوئی سوال کر لیا تو کیا جواب دوں گا سب کہنے لگے بڑا ہوشیار اور چالاک ہے اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں یہ جواب دے دے گا حضرت عالمگیر رحمت اللہ علی کے پاس پہنچا اور اس وقت پہنچا کہ آپ وضو فرما رہے تھے ہاؤس پر آپ وضو فرما رہے تھے جا کر بات پیش کی حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا بازو اور کہا بازو پکڑ کر کہا کہ میں تجھے حوض میں ڈال دوں گا ڈبا دوں گا وہ ہنسنے لگا بیوقوف آدمی ہے میں حوض میں ڈالنے کی بات کرتا ہوں اور یہ ہنستا ہے یہ حکومت کیا کرے گا تو کہا حضرت پہلے تو یہ تو مجھ سے پوچھ لو کہ میں ہنستا کا ایک ہنسا میں کہا بتلا دے کیوں ہنسا مجھے اس بات پر ہنسی آ رہی تھی تعجب ہو رہا تھا کہ آپ نے میری انگلی نہیں میرا بازو پکڑا ہوا ہے ایک باپ جب انگلی پکڑ لیتا ہے تو بچے کو گرنے نہیں دیتا آپ نے تو انگلی نہیں آپ نے تو میرا بازو پکڑا ہوا ہے پھر میں کیسے اور آپ ہمدیلے میں کیسے ڈوب سکتا ہوں اور کیسے گر سکتا ہوں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر فرمایا کافر اور غیر مسلم اس کو تو اتنا یقین ہے کہ ایک رحم دل کے ہاتھ میں میرا ہاتھ اور میرا بازو ہے لہذا میں ڈوب نہیں سکتا اور اے مسلمان تجھے اتنا یقین نہیں کہ جو اللہ چہرے کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے وہ پورے بدن کی بھی بدن کو بھی محفوظ رکھ سکتا ہے میں کہتا ہوں ہمارے صورت میں آ کر دیکھ لیا کرو جب ٹرافک بہت ہو جاتی ہے تو رکشہ والے یا گاڑی چلانے والے یہ کہتے ہیں اپنی گاڑی کا اگلا ویل ڈال دو پوری گاڑی پاس ہو جائے گی تو گاڑی چلانے والوں کو بھی اتنا تو یقین ہے کہ اگلا ویل نکل جائے گا تو پوری گاڑی پاس ہو جائے گی ہم مسلمان ہیں ہم کو اتنا یقین نہیں کہ اللہ رب العزت جس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے اس بدن کے اوپر جہنم کی آگ کیسے لگ سکتی ہے میرے بھائیوں بہرحال بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے سچی توبہ کرے معافی مانگے سچی توبہ کسے کہتے ہیں توبہ کے لیے چند شرطیں بیان فرمائی جیسا کہ امام نووی رحمت اللہ علی نے فرمایا سب سے پہلا یہ کہ المعاصی نمبر ایک گنا توبہ کی شرط پہلی شرط یہ ہے کہ گنا کو اکھاڑ کے پھینک دے توبہ کرنا ہو توبہ کا ارادہ ہو جب توبہ کر رہا ہو تو یہ بالکل گنا کا ارادہ چھوڑ دے گنا کو نکال دے اکھاڑ دے اکلا کلائی سے کلائی جب ہوتی ہے تو کالا پن چلا جاتا ہے چمک آ جاتی ہے جیسے تانبے پیتل کے برتن پر جب کلائی ہوتی ہے کلڑ کلا کے معنی جڑ سے اکھاڑ دینا کسی چیز کو اقلا انل ماسی بالکل یہ نہیں کہ آدمی گناہوں میں بھی ملوث ہے اور دوسری طرف توبہ بھی کرتا جا رہا ہے جیسے ایک انسان بد نظری کرتا ہے بد نظری بھی کر رہا ہے دیکھتا بھی جا رہا ہے اور کہتا ہے توبہ توبہ کیا ننگا ماحول ہو گیا ہے کیسے خراب کپڑے پہنے کیسے ننگے کپڑے پہنے توبہ توبہ بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے اور دیکھتا بھی جا رہا ہے اللہ کے بندے جب توبہ کر رہا ہے تو پہلے نظریں تو چکا لے پہلے نظریں تو ہٹا لے یہ کون سی توبہ ہے یا اسی طریقے سے ایک آدمی گالی بکتا ہے سامنے والا بھی اس کو گالی دے رہا اور یہ کہہ رہا گالی بول کے کہہ رہا کہ گالی مت دینا مجھے گالی سے بڑی چیڑ ہے تو وہ گالی دے رہا ہے تو تو کیا دعائیں پڑھ رہا ہے یہ بھی تو گالی ہے نا تو پہلے گالی چھوڑ دے پھر سامنے والے سے کہ تو توبہ کا پہلا طریقہ یہ ہے پہلا درجہ یہ ہے کہ یقلا گناہوں کو یکسر چھوڑ دے اکھاڑ کر پھینک دے گناہوں کو نمبر دو ای دماع ان گناہوں پر آج تک کی جو زندگی گزری ہے اس پر ندامت ہو افسوس ہو شرمندگی ہو کہ میں نے اپنے رب کی کتنی نعمتیں کھائی میں نے کتنی ناشکری کی میرے اللہ نے کبھی مجھے محروم نہیں کیا میری نالائکیوں کے باوجود اللہ نے نعمت نہیں روکی رزق نہیں روکا اللہ دیتے رہے اور میں گناہ کرتا رہا میں کتنا نالائک ہوں میں کتنا گرا ہوا ہوں میں کتنا نکما ہوں انسان اس پر افسوس کرے ندامت کرے ندامت کرتا جائے توبہ کرتا جائے اللہ کے سامنے شرمندگی ہو اس کو کہ میں نے بہت غلط کیا ہے اپنے گناہوں کا اعتراف ہو اس کو جب بندہ گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے حق تبار کو تالا اس کو معاف کر دیتے ہیں اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ عظم ازمن جازمن اللہ یعود علیہ اور پکا ارادہ کر لے تیسری تیسری شرط توبہ کی ہے کہ پکا ارادہ کر لے پختہ ارادہ کر لے عزم جازم کر لے کہ اب میں اس گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا توبہ کرتے وقت یہ پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا اب میں گناہ نہیں کروں گا پکا ارادہ لیکن دل میں شیطان پیچھے سے وسوسے وسے ڈالے گا کہ تو جم سکے گا تو پکا ارادہ کر سکے گا تیرے سے یہ ہوگا پھر آدمی کے دل میں شبہ چلنے لگے گا کہ یہ تو توبہ کی شرط میں تو یہ لکھا ہے کہ پکا ارادہ ہو تو اللہ معاف کریں گے اب یہ کہ میں جم سکوں گا نہیں جم سکوں گا یہ بھی اللہ رب العزت سے مانگے کہ یا اللہ یہ میرے بازو آزمائے ہوئے ہیں کئی مرتبہ میں نے ارادہ کیا جماؤ نصیب نہیں ہوتا اے اللہ میں کمزور اور ضعیف ہوں مجھے استقامت نصیب فرمائیے لیکن اگر توبہ کرتے وقت پکا ارادہ تھا کہ میں اب کبھی بھی نہیں کروں گا اللہ اسی وقت بندے کو معاف کر دیتے ہیں اور اگر تھوڑی دیر کے بعد یا کچھ وقت تک کے بعد پھر وہی گنا سرزد ہو گیا تو اب یہ نہیں ہے کہ پیچھلا اکاؤنٹ پھر شروع ہو جائے گا نام نام اعمال پھر کھول دیا جائے گا اس گنا کے ساتھ اس کو ملا دیا جائے گا نہیں نہیں اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں معاف کر دیتے ہیں پروردگار عالم تو اسی لیے ایک عاشق نے ان آیات کی تفسیر کے اندر بڑے عجیب کلمات کہے واف عنا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا بڑے عجیب جملے لکھے ہیں فرما واف عنا جب بندہ توبہ کرتا ہے یا اللہ درگزر فرما دے معاف کر دے پروردگار اللہ معاف کر دے میں گنہگار بندہ ہوں گویا یہ کہہ رہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے اعلان ہوتا ہے جا تیری گناہوں کی فائل بند کر دی ہم نے واف عنا درگزر کر دیا ہم نے معاف کر دیا ہم نے درگزر کر دیا فائل بند کہتے ہیں کہ انگلی دی تو پہنچا پکڑ لیا اب کہتا وہ فر لنا اے اللہ جب معافی کر دیا ہے اور آپ نے فائل بند ہی کر دی اے اس سے ڈیلیٹ بھی کر دے اب تو فارمیٹ لگا دے اے اللہ اس فائل کو جلا دے نہ رہے بانس نہ بجے بانسوری ختم کر دے معاملہ وہ پھر لانا بخش دے معافی کا قلم پھیر دے اللہ اس پر کہا کہ جا اعلان ہوتا ہے کہ جا ہم نے بخش دیا معافی کا قلم پھیر دیا تیری فائل جلا دی اب تو کچھ بھی نہیں رہا تو کہتے ہیں انگلی دی تھی تو پہنچا پکڑا تھا اور پہنچا دیا تو کاندھے پر سوار ہو گیا اب کہنے لگا اے اللہ رحم بھی فرما دے کیا کہنے لگا ور رحم بھی فرما دے اے اللہ میں نے آج تک کی اتنی زندگی گناہوں میں گزاری تو نے توبہ کی توفیق دی میں نے معافی مانگ لی تو نے معاف کر دیا لیکن اے اللہ میری اتنی زندگی تو خالی رہ گئی نے اعمال سے ورحمنا رحم کر کے اس کو نیکیوں سے بھر دے اللہ اکبر انت مولانا تو بہترین کارساز ہے تو بہترین بنانے والا یہ خود سکھا رہے باری تالا اللہ خود سکھا رہے اپنے بندوں سے آؤ اس طریقے سے معافی مانگو تیرے معافی مانگنے میں دیر لگ سکتی ہے میرے راسی ہونے میں دیر نہیں لگ سکتی بلکہ یہ کہا گیا رب بنا لا تو آخنا ان سینا وقت رب بنا والا تحمل علی اس رن کما حمل تو اس اوپر والی آیت کو ذرا دیکھیے جب بندہ مانگے تو یہ کہے کہ یا اللہ بھول ہو گئی مجھ سے چوک ہو گئی مجھ سے بھول گیا میں میں نے جہالت میں کر لیا نادانی میں کر لیا اگرچہ بعض مرتبہ گنا انسان جان بوجھ کر کرتا ہے لیکن وہ جانتے بوجھتے کرنا بھی گویا جہالت ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے گناہوں کی سزا کا احساس اس کے دل و دماغ میں سے نکل گیا خواہشات اس کے اوپر غالب آ گئے اور گنا کر لیا کہا میرے بندے یہ مت کہے کہ میں نے جان بوجھ کر کیا یہ کہہ دے کہ بھول ہو گئی اللہ اللہ کتنے رحیم ہے کتنے رحمان ہے کیسے بخشنے والے ہیں اپنے بندے کو یہ کہہ رہے کہ کہہ دے کہ بھول ہو گئی چوک ہو گئی خطا ہو گئی میرے پروردگار بھول ہو گئی یہ نہیں کہ میں نے جان بوجھ کر کیا بھول سے ہو گیا معاف کرنے کے لیے تیار ہے اللہ وہاں وغفر لنا ورحمنا خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا تو باقی تین شرطیں سب سے پہلے گناہوں کو چھوڑ دے نمبر دو پر شرمندگی ہو افسوس ہو اور نمبر تین پر پختہ ارادہ کرے کہ اب آئندہ کبھی یہ گنا نہیں کروں گا اور نیکیوں سے اپنی زندگی کو پور کر لے گویا اپنے آپ کو جتنا گناہوں میں دیکھا تھا اب اس سے زیادہ اپنے آپ کو نیکیوں میں لگا دے یہ ہے سچی توبہ یہ تین شرطیں تو اس وقت کی ہے جب بندے کا اور اللہ کا معاملہ خود کا ہے بہن ہوں وہ بہن اللہ اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ اگر بندے کے بندے کے اوپر حقوق کا معاملہ ہے بندے بندے کے آپس کی باتیں ہیں تو جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا وہاں تک تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا یا تو معافی مانگ کر معاف کروا لے یا تو ادا کر دے اللہ رب العزت معاف کر دیں گے دیکھیے بعض حقوق ایسے ہیں کہ ہم اس کو حقوق بھی نہیں سمجھتے ہیں مثلا کسی کی پیٹ پیچھے غیبت کی اور غیبت کہتے ہیں اس گناہ کو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھ لیا کہ جانتے ہو کیا تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں حضرات صحابہ ایک بڑے عجیب ذوق رکھتے تھے یہ نہیں کہا ہم جانتے تھوڑا جانتے بہت جانتے نہیں یہ کہا کہ اللہ و رسول عالم اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے ہم جو جانتے ہیں وہ کم جانتے ہیں اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے علماء نے یہاں پر ایک ادب کو بھی بیان کیا کہ اہل علم کی مجلس میں بیٹھے ہوں اور ایسی کوئی بات آ جائے تو علماء کی مجلس میں تم بولنا شروع مت کر دو ان کو تم بتانا شروع مت کر دو بلکہ یہی وہاں پر بھی یہی بات کہو کہ حضرت آپ بتائیں وہ آپ اچھا بتائیں گے قرآن اور سنت کا علم آپ کے پاس زیادہ ہے برخلاف ہمارا معاملہ یہ کہ میں باقی نہ رہ جاؤں علماء کے سامنے ہم خود بیان کرنا شروع کر دیتے احتیاط کرنا چاہیے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے یہ جواب دیا اللہ و رسول عالم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی برائیاں اس کی پیٹ پیچھے کرنا اس کو کہتے غیبت صحابی نے پوچھ لیا ہم جو برائی اس کی اس کی پیٹ پیچھے کرتے ہیں اگر وہ گنا اور وہ برائی اس میں موجود ہو تو کا اسی کا نام تو غیبت ہے اس سے جو غلطیاں ہوئی اس میں جو برائی ہے اس میں جو غلطی ہے اس کو اس کی پیٹ پیچھے کرنا اسی کا نام غیبت ہے اور جو باتیں نہ ہو اور وہ کرنا یہ تو یہ تو الزام اور بہتان ہو گیا دیکھیے اس گناہ سے متعلق تین باتیں ایک تو کسی میں کوئی برائی ہے اور اس کو منہ پر کہنا ایک تو برائی ہے اور اس کی پیٹ پیچھے کہنا اور ایک تو یہ کہ اس میں برائی نہ ہو اور اس کا تذکرہ کرنا یہ تینوں کے تینوں گنا حرام ہے اور بعض لوگ تو بڑے عجیب بے خوف اور نیڈر معلوم ہوتے وہ کہتے ہیں کہ مولانا میں تو ڈرتا برتا نہیں ہوں وہ سامنے بھی آ جائے نا تو میں تو اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں اپنے ڈرتے نہیں ہے اللہ کے بندے اسی کا نام کے سامنے کا اگر کہہ دے گا تو تانا ہوگا پیٹ پیچھے کہے گا غیبت تو گویا کیا غیبت کو اپنے لیے حلال کرانا چاہتے ہو تم یہ غیبت بھی بندوں کے حقوق میں سے ہے کسی کی پیٹ پیچھے اگر کسی کی برائی کی تو یہ بھی حقوق العباد میں ہے حضرت مولانا شف علی تھانوی رحمت اللہ علی نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی کی غیبت کی اور اس کو پتا چل چکا ہے کہ اس نے میری برائی کی ہے تب تو اس سے سامنے معافی مانگنا ضروری ہے تب تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے بغیر معافی کے کام نہیں چلے گا ہاں اگر پتا تحقیق سے پتا چلا کہ جو غیبت کی تھی اس سے اس کو پتا نہیں چلا ہے اس کے علم میں یہ بات نہیں آئی ہے تو براہ راست اللہ سے معافی مانگ لے اس کی ترقی کی اور اپنی معافی کی اللہ کو راضی کر لے اللہ معاف کر دیں گے بڑی عجیب بات ہے پتہ چل جائے تو معافی مانگ لو اگر پتہ نہ چلا ہو اللہ سے معافی مانگ لو ہاں اگر تمہارے پاس کوئی معافی مانگنے آیا کہ بھائی میں نے تیری غیبت کی تھی یہ یہ غیبت بھی تھی مجھے معاف کر دو حدیث سے تعلیم ملتی ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی معافی مانگنے آئے تو تم معاف کر دینا میں تم کو اس وقت معاف کروں گا جس وقت تم کو معافی کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی اور اگر کوئی معافی مانگنے آیا اور تم نے معاف نہیں کیا وہ سچی معافی مانگنے آیا تھا اور تم نے معاف نہیں کیا تو اللہ رب العزت فرماتے میرے عزت و جلال کی قسم اب تیرے معاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں اپنا خدائی پاور استعمال کر کے ڈائریکٹ اور براہ راست اس کو معاف کر دوں گا اللہ اور اب جب تجھے معافی کی ضرورت ہوگی میں بھی تجھے معاف کرنے والا نہیں تو میرے بھائیوں اگر مالی حقوق کسی کے ہیں تو وہ پہلے اس کو ادا کر دے پھر اللہ رب العزت سے معافی مانگے یا تو معافی مانگ کر معاف کروا لے حق یا تو ادا کر دے اور حقوق اللہ کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ توبہ تو کر لی اللہ نماز نہیں چھوڑوں گا لیکن آج تک جو چھوڑی ہے اس کی قضا کر لے روزے چھوڑیں گے اس کی بھی قدا کر لے یہ ہے علماء نے توبہ کی دو قسمیں لکھی ایک اجمالی توبہ اور ایک تفصیلی توبہ اجمالی توبہ تو یہی ہے کہ اللہ میں گنہ گار ہوں میں نے بہت گناہ کیے اب گناہ نہیں کروں گا میں معافی مانگتا ہوں یہ اجمالی توبہ اور تفصیلی توبہ یہ ہے کہ جو نمازیں چھٹی ہے جو روزے چھوٹے ہیں جو اللہ کے حقوق میں کوتاہیاں ہوئی ہے وہ سب کو بھی تفصیل ادا کرنا شروع کر دے یہ ہے تفصیلی توبہ جب دونوں طریقے کی توبہ ہو جائے تو ہمارے اکابرین نے اور بزرگوں نے لکھا ہے اب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی معافی پر یقین رکھو وہ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں معاف فرما دیں گے اللہ کی معافی پر ایک بات یاد آ گئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعث کے اندر مسلم شریف کے حوالے سے ایک عجیب حدیث نقل کی ہے پہلے تو حضرت نے یوں فرمایا کہ میں بیان کرنے والا نہیں تھا مجھے یہ لگا کہ کہیں لوگ گناہوں پر جری نہ ہو جائے آزاد نہ ہو جائے لیکن پھر میں نے سوچا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں چھپایا تو میں کون ہوتا ہوں چھپانے والا جس کو بگڑنا ہو بگڑا کرے اور فرمایا کہ جب اوساف المسلمین مسلمان گنہگار جب گناہوں کی سزا کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیجیں گے تو اللہ رب العزت اس پر نیند تاری فرما دیں گے نیند مسلط فرما دیں گے پروردگار عالم اور نیند بھی ایسی گہری ہوگی کہ سزا کا اثر اس کے جسم پر تو ہوگا لیکن اس کی روح پر اس کا اثر نہیں ہوگا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بعض اکابرین اور بزرگوں کا مکاشفہ اس جگہ پر نقل کیا اور کہا کہ اس حدیث کی تشریح ہو سکتی ہے کہا کہ ایسی نیند مسلط کر دیں گے اللہ رب العزت کہ بندہ اس نیند کے عالم میں جنت کی نعمتوں کا بھی احساس کرے گا یہ حدیث مجھے سب سے پہلے سنائی ہمارے بارباڈوس کے ایک دوست حضرت مولانا رفیق صاحب وہ بہترین مقرر ہے مطالعہ کتابوں کا کیڑا ہے وہ خوب مطالعہ کرتے رہتے کہتے مجھے بہت موقع ملتا ہے میں سات سمندر پار چاروں طرف سے سمندر کے بیچ میں گرا ہوا ایک چھوٹا سا جزیرہ اور ٹاپو باربیڈوس کا ہاں، اس میں ہوں کون یہاں ملنے والا کون جلنے والا ہم تو بس ہے ہم کتاب کا ذوق رکھتے ہیں پڑھتے رہتے کہا مولانا آج آپ کو ایک عجیب بات سناتا ہوں کہہ کر یہ حدیث سنائے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا تو فوراً لے آئے مواعظ حضرت کی اور کہا کہ آج بھی میں نے ان سے کہا کہ مجھے بات کرنی ہے تو مجھے کاغذ چاہیے فوراً انہوں نے فوٹو کاپی بھیجی میرے اوپر اور اس کے اندر میں دیکھا تو عجیب بات ہے کہ اللہ تو اس قدر ہم کرنے والے ہیں کہ جہنم میں بھیجنے کے باوجود مسلمان گنہگار بندے پر ایسی نیند ڈال دیں گے کہ سزا کا اثر اس کے بدن پر تو ہوگا لیکن روح پر نہیں ہوگا گویا یہ کہہ لیجئے کہ فارمیلٹی ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی گناہوں پر جری ہو جائے کہ چلو اللہ تو بخشنے والے ہیں اور سزائیں نہیں ہونے والی ہے تو پھر ہم تو گناہ کرتے رہیں نہیں نہیں میرے بھائیوں یہ گناہ کی نخوصت ایک ایسی چیز بھی ہے کہ ایمان کی توفیق تک اللہ سلب کر لیتے ہیں ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے اس لیے جب ایک باپ اپنے اولاد کو نعمتیں دیتا رہتا ہے خرچے دیتا رہتا ہے اس کو اس کی تمام مانگیں پوری کرتا رہتا ہے اور یہ کیا آج سدھرے گا کل سدھرے گا یہ بیٹا کل سنور جائے گا لیکن جب ایک مدت کے بعد دیکھتا کہ سنورتا نہیں ہے سدھرتا نہیں ہے تو پھر باپ اس کو لات مار کے نکال دیتا ہے ایسے ہی پروردگار عالم نعمت دیتے رہتے ڈھیل دیتے رہتے بندہ یہ سوچے میں اتنا نالائک اور میرے مولا اتنے رحمان اور اتنے رحیم توبہ کر لینا چاہیے اتنے اچھے اللہ ایسے ایسے واقعات سنیں اس کے باوجود اگر وہ توبہ نہ کرے تو پھر باری تالا اس کے پاس سے توفیق سلب کر لیتے توفیق کھینچ لیتے باری تالا محروم کر دیتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے اس وقت ہمارے پاس یہ بہترین موقع ہے ابھی گھروں میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہم گھروں میں اپنے وقت کی قدر کریں پورا وقت ہم اپنا گھر میں گزاریں نمازیں گھر میں ادا کریں فرصت ہے کرنا کیا ہے لیکن عجیب ہے ہمارے جوانوں کے پاس بہت فرصت ہے کوئی تو وہ ٹک ٹاک بنانے میں لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ تو پب جی اور پتہ نہیں گیم اب تو وہ موبائل کے اوپر ہی کیرم بھی آ گیا لوڈو بھی آ گیا لوگ اس کے اوپر کھیلتے ہیں اچھے اچھے جوان اچھے اپنی جوان اپنے وقت کی قدر نہیں ہے ان کو احساس نہیں ہے میرے بھائیوں میرے جوانوں میرے دوستوں خدا رہا اپنے وقت کی قدر کرو رمضان المبارک آ رہے ہیں قرآن کریم کی تلاوت اتنی کرو کہ کم از کم رمضان آنے تک روزانہ تین سپارے پڑھنے کی توفیق ہو جائے رمضان سے پہلے معافی مانگ لو سچی توبہ کر لو پکی توبہ کر لو ایسا نہ ہو جائے کہ رمضان گزر جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو ٹانکی تو سوراخ والی ہو اور پانی کتنا بھی ڈالو گے نیچے سے نکل جائے گا ٹنکی کے سوراخ کو بند کر دو یاد آیا کہ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کوئی حضرت ہردوئی رحمت اللہ یا علامہ باندھوی رحمت اللہ علیہ گاڑی میں سفر کر رہے تھے گرمی کا زمانہ تھا گرمی کا زمانہ تھا ڈرائیور صاحب سے کہا کہ بھئی اے سی چلا دو گرمی بہت لگ رہی کا حضرت اے سی تو چل رہا ہے کافی ٹھنڈک کیوں نہیں آ رہی ہے پیچھے مڑ کر جو دیکھا تو کہا حضرت کھڑکی کھلی ہے ونڈو کھلی ہوئی ہے گلاس اترا ہوا ہے گلاس چڑھا لو کھڑکی بند کر دو دیکھو اللہ والے کیسا سبق لیتے فوراً کہا کہ ہاں بھائی نیکی تو کرتے رہتے ہیں نیکیوں کی ٹھنڈک تو چلتی ہے لیکن گناہوں کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے جس سے نیکیوں کی ٹھنڈک نکل جاتی ہے ہماری نیکیوں کا فائدہ نہیں ہوتا اس لیے سب سے پہلے یہ کام کر لو کہ توبہ کر لو معافی مانگ لو تاکہ رمضان کے روزے رکھنا ہمیں فائدہ دے جائے اس لیے جو وقت ملا ہے قدردانی کرو کچھ وقت پانچ دس منٹ نکالو چوبیس گھنٹے میں توبہ کرو معافی مانگو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے سمندر کے کنارے پر پڑا وہ پخانا اور ناپاکی ایک موج آ کر اس کو پاک کر دیتی ہے صاف کر دیتی ہے دریا تو مخلوق ہے اس کی موج میں اتنی طاقت ہے خالی کے کائنات پروردگار عالم اس کی رحمت کا ذریعہ جب جوش میں آتا ہے تو بڑے سے بڑے گنہ گار کو ایک آنسو کے بدلے میں معاف کر دیتے ہیں آنسو نکال کر معافی مانگی جائے یا کم از کم رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لے حق تبار کو تعالی معاف کر دیں گے میں نے ایک آیت پاک پڑھی تھی حضرت نو علی سلاۃ وسلام کے واقعے میں ہے عجیب آیت ہے رب کو من نہ غفارا یور سر اس آیت پاک کے تحت ایک واقعہ لکھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آتا کہ حضرت ایک تعویذ دے دو شادی نہیں ہوتی کا استغفار کرو کبھی کوئی آتا حضرت بچے تو بچے نہیں ہوتے کا استغفار کرو تھا بچے ضدی بہت ہے مانتے نہیں ہے استغفار کرو تھا دکان نہیں چلتی کہا استغفار جو بھی کام لے کر آتا تو استغفار تو استغفار پاس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا حضرت حسن بصیر رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت جو آتا سب کو ایک ہی نسخہ ایک ہی نسخہ ایک ہی نسخہ دیتے کہا میں کیا کروں قرآن کہتا ہے اور پھر یہ آیت پڑی فکل پستار کمبالی و بنی وم جناسی اللہ کم انہارا بچے بھی دیں گے نیک سالے بھی دیں گے بارش بھی برابر برسائیں گے تمام موسم اپنے اپنے وقت پر آئے گی کوئی موسم عذاب بند کرنی آئے گی کھیتی اور باغات بھی اگائیں گے دکان بھی چلائیں گے اللہ رب العزت سب کر دیں گے دیکھیے ایک اور واقعہ یاد آ گیا عجیب کہ گنا تو بہت دور کی بات ہے نیتوں کے بگڑنے سے کیسے معاملات ہو جاتے ہیں خلیفہ ہارون رشید کی عادت تھی وہ بادشاہ تھے بھیس بدل کر رات کو نکلتے تھے لہذا نکلے اور ایک باغ میں پہنچ گئے دیکھا کہ وہاں کچھ دیا جل رہا ہے چراغ جل رہا ہے تو وہاں چلے گئے اندر دیکھا کہ وہاں کا مالی باغ کو پانی دے رہا تھا اور مالی نے نہیں پہچانا کہ یہ وقت کا بادشاہ میرے سامنے اس نے سوچا کوئی مسافر ہے لہذا مسافر کی آؤ بھگت کی ایک انار لیا اور اس کا رس نکال کر جوس نکال کر پلایا بادشاہ کو بہت پسند آیا اور بادشاہ نے کہا کہ اتنا میٹھا اتنا لذیذ یہ تو ہماری یہاں بھی نہیں ہے ہمارے حکومت کے درختوں کے اندر لہذا کل جب ہم دربار میں بیٹھیں گے بل پاس کر لیں گے کہ یہ چیز ہمارے قبضے کی ہے حکومت کی ہے فلاں کی نہیں اب یہ دل میں ارادہ کیا اور مالی سے کہا بہت اچھا لگا پھر ایک پلا دو وہی درخت سے انار توڑ کے لایا پھر پلایا ایک دم کڑوا اور ایک دم کھٹا اس نے کہا کہ مذاق کر رہے ہو پہلے میٹھا پلایا نہیں پلانا تھا نہ کہہ دیتے ایسا کڑوا بد مذاق کیوں دیا کہا وہی درخت ہے وہی انار ہے وہی نکالنے والا ہے پھر کہا کیوں ایسا ہوا مالی اللہ والا تھا باغبان اللہ والا تھا اس نے کہا ایسا لگتا کہ اس ملک کی بادشاہ جو ہے اس کی نیت میں کوئی خرابی آئی ہے اللہ اکبر صاحب دل آدمی تھا ہارون رشید سمجھ گئے کہ نیت تو میری خراب ہوئی ہے مجھے معافی مانگنی توبہ کر لیے ویسا ایسا نہیں کروں گا پکی توبہ کی کہ ایسا نہیں کروں گا اب کہا پھر پلاؤ اب جب پھر پلایا تو ماشاءاللہ اللہ وہی میٹھا پہلے جیسا کہا یہ کیا مزہ ہے کہا ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ کی نیت میں بگاڑ آیا تھا اب نیت سدھار لی ہے اس نے توبہ کر لی ہے بادشاہ نے اپنا راز فاش کر دیا کہ میں ہی اور حقیقت میں میری نیت بگڑی تھی دیکھو نیت بگڑتی ہے پھلوں کی مٹھاس چلی گئی مزے چلے گئے یہاں تو انسان کے آما ہی بگڑے ہوئے تو کیا کچھ نہیں ہوگا وبائیں آئے گی بلائیں آئے گی لیکن ہمارا کام مایوس نہیں ہونا ہے ہمیں اپنے اللہ سے معافی مانگنا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 لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں ہم خطا کار ہیں ہم سیاہ کار ہیں یہ دنیا کے وبال اور دنیا کے حالات اور دنیا کا بگاڑ ہمیں اقرار ہے کہ ہمارے گناہوں کی نفست کا نتیجہ ہے اے اللہ معاف فرما دیجئے اے اللہ اے اللہ آپ جو معاف کرتے ہیں ہمارے گناہ وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے یہ آفت اور بلا اور یہ وبا اور یہ بلا کو دور فرما دیجئے پوری انسانیت سے ہٹا لیجئے اپنی ناراضگی اپنے غصے اور اپنی پکڑ کی ہر شکل سے حفاظت فرما لیجئے اپنی امان اپنی حفاظت نصیب فرمائیے آپ معافی کو پسند کرتے ہیں معاف کرنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں معاف فرما دیجئے اللہ اللہ معاف کر دیجئے آپ کو اپنے حسنا کا واسطہ اے اللہ آپ کو اپنے فضل اور کرم کا واسطہ اے اللہ معاف کروا دیجیے اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں ہماری ٹوٹی پھوٹی توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی کہنے والے سننے والے سب محتاج ہے ہم کو ہدایت نصیب فرما ہم کو ہدایت نصیب فرما ہم کو نیک امال کی توفیق عطا فرما گناہوں سے نفرت نصیب فرما پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر ہمیں نیکی کے کام میں لگا دیجئے اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دیجئے اے اللہ تیرے حقوق میں جو کوتاہیاں ہوئی ہے اس کو تو معاف فرما دیجئے معاف فرما دیجئے مرنے سے پہلے پہلے اے اللہ ایک ایک نماز کا سجدہ ادا کروا دیجئے ایک ایک رکاس ادا کروا دیجئے پائی پیسے قرضے ایک ایک قرضہ پیسہ ادا کروا دیجئے ادائیگی میں آپ مدد فرما دیجئے آپ کی مدد کے بغیر ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا مولا جن کی غیبتیں کی جن کو گالیاں دی جن کو تانے دیے ان کی عزت آبروں میں برکت عطا فرما روزی میں برکت عطا فرما ان کے اعمال میں ترقی عطا فرما اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا اور ہم کو معاف فرما دے ہم سے بھی راضی ہو جا اپنی ذات سے راضی فرما لے اے اللہ جن جن مدارس میں جہاں جہاں طلبہ پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ آسانی کی شکلیں پیدا فرما آسانی کی شکلیں پیدا فرما رحم کا کرم کا آفیت کا معاملہ فرما ان حالات میں جو لوگ مدد کا کام کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما ان کی مدد فرما اے اللہ تو ان کا بھی کفیل بن جا اے اللہ ہمیں ان احکام اور قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما گناہوں سے نفرت نصیب فرما گناہوں سے حفاظت فرما مولا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنی خیر مانگی سب عطا فرما جن شرور سے پناہ مانگی سے میں پناہ نصیب فرما اے اللہ ہمارے اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا نیک بنا ایک بنا لوگوں کے تمام مسلمان اور تمام لوگوں کے گھروں کے جھگڑوں کو دور فرما رشتہ داروں میں آپس میں محبت نصیب فرما ہمیں اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما رشتہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرما رشتہ داریاں نبھانے میں تو ہمارا مددگار بن جا آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا مولا مجرم ہے خطا گنہ کار ہے اے اللہ ہمیں مایوس نہ کرنا ہمیں مایوس نہ کرنا ہمیں مستجاب بنا دے اے اللہ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر مانگی سب عطا فرما جن شرور سے پناہ مانگی سے پناہ نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و اصحاب اجمعین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم جزا الله عنا نبينا محمدا ما هو اهله سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين